سدگتی منشی پریم چند دکھی چمار دوار پر جھاڑو لگا رہا تھا اور اس کی پتنی جھریا گھر کو گوبر سے لیپ رہی تھی دونوں اپنے اپنے کام سے فرصت پا چکے تو چمارن نے کہا تو جا کے پنڈت بابا سے کہہ آؤ نا ایسا نہ ہو کہیں پر چلے جائیں دکھی ہاں جاتا ہوں لیکن یہ تو سوچ بیٹھیں گے کس چیز پر جھریا کہیں سے کھٹیا نہ مل جائے گی ٹھکرانے سے مانگ لانا دکھی تو تو کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ دیہ جل جاتی ہے ٹھکرانے والے مجھے کھٹیا دیں گے آپ تک تو گھر سے نکلتی نہیں کھٹیا دیں گے کیتھانے میں جا کر ایک لوٹا پانی مانگوں تو نہ ملے بھلا کھٹیا کون دے گا ہمارے اپلے سینٹھے بھوسا لکڑی تھوڑے ہی ہیں کہ جو چاہے اٹھا لے جائے لا اپنی کھٹولی دھو کر رکھ دے گرمی کے تو دن ہی ہیں ان کے آتے آتے سوکھ جائے گی جھریا وہ ہماری کھٹولی پر بیٹھیں گے نہیں دیکھتے نہیں کتنے نیم دھرم میں رہتے ہیں دکھی نے ذرا چنتت ہو کر کہا ہاں یہ بات تو ہے مہوے کے پتے توڑ کر ایک پتل بنا لوں تو ٹھیک ہو جائے پتل میں بڑے بڑے آدمی کھاتے ہیں وہ پوتر ہے لاتو ڈنڈا پتے توڑ لوں جھریا پتل میں بنا لوں گی تم جاؤ لیکن ہاں انہیں سیدھا بھی تو دینا ہوگا اپنی تھالی میں رکھ دوں دکھی کہیں ایسا غضب نہ کرنا نہیں تو سیدھا بھی جائے اور تھالی بھی پھوٹے بابا تھالی اٹھا کر پٹک دیں گے ان کو بڑی جلدی کرود چڑھ جاتا ہے کرودھ میں پنڈتائن تک کو نہیں چھوڑتے لڑکے کو تو ایسا پیٹا کہ آج تک ٹوٹا ہاتھ لیے پھرتا ہے پتل میں سیدھا نہ دینا ہاں مدعا تو نہ چھونا جھوری گوڑ کی لکڑی کو لے کر ساہ کی دکان سے سب چیزیں لے آنا سیدھا بھرپور ہو سیر بھر آٹا آدھا سیر چاول پاؤ بھر دال آدھا پاؤ گھی نون ہلدی اور پتل میں ایک کنارے چار آنے پیسے رکھ دینا گونڈ کی لکڑی نہ ملے تو بھرجن کے ہاتھ پیر جوڑ کر لے آنا تو کچھ مت چھونا نہیں تو گجب ہو جائے گا ان باتوں کی تاکید کر کے دکھیا نے لکڑی اٹھائی اور گھاس کا ایک بڑا سا گٹھا لے کر پنڈت جی سے ارج کرنے چل دیا خالی ہاتھ بابا جی کی سیوا میں کیسے جاتا نجرانے کے لیے اس کے پاس گھاس کے سوائے اور تھا ہی کیا اسے خالی ہاتھ دیکھ کر تو بابا دور سے ہی دتکار دیتے پنڈت کھاسی رام ایشور کے پرم بھکت تھے نیند کھلتے ہی ایشو پاسنا میں لگ جاتے منہ ہاتھ دھوتے آٹھ بجتے تب اصلی پوجا شروع ہوتی جس کا پہلا بھاگ بھانگ کی تیاری تھا اس کے بعد آدھے گھنٹے تک چندن رگڑتے پھر آئینے کے سامنے ایک تنکے سے ماتھے پر تلک لگاتے چندن کی دو ریکھاؤں کے بیچ میں لال روری کی بندی ہوتی تھی پھر چھاتی پر باہوں پر چندن کی گول گول مدرکائیں بناتے پھر ٹھاکر جی کی مورتی نکالتے اسے نہلاتے چندن لگاتے پھول چڑھاتے آرتی کرتے اور گھنٹی بجاتے دس بجتے بجتے وہ پوجن سے اٹھتے اور بھانگ چھان کر باہر آتے تب تک دو چار ججمان دوار پر آ جاتے ایشو پاسنا کا تتکال پھل مل جاتا یہی ان کی کھیتی تھی آج وہ پوجن گرہ سے نکلے تو دیکھا دکھی چمار گھاس کا گٹھا لیے بیٹھا ہے دکھی انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور انہیں شاشاگ دنڈوت کر کے ہاتھ باندھ کر پھر کھڑا ہو گیا وہ تیجسوی مورتی دیکھ کر اس کا ہردے شردا سے پریپورن ہو گیا کتنی دِویہ مورتی تھی چھوٹا سا گول مٹول آدمی چکنا سر پھولے گال برہم تیج سے پردیپ تانکھیں روری اور چندن دیوتاؤں کی پرتبھا پردان کر رہی تھی دکھی کو دیکھ کر شری مکھ سے بولے آج کیسے چلا رہے دکھیا دکھی نے سر جھکا کر کہا بٹیا کی سگائی کر رہا ہوں مہاراج کچھ سائت سگن وچارنا ہے کب مرضی ہوگی گھاسی آج مجھے چھٹی نہیں ہاں سانج تک آ جاؤں گا دکھی نہیں مہاراج جلدی مرضی ہو جائے سب سامان ٹھیک کر آیا ہوں یہ گھاس کہاں رکھ دوں گھاسی اس گائے کے سامنے ڈال دے اور ذرا جھاڑو لے کر دوار تو صاف کر دے کئی یہ بیٹھک کئی دن سے لیپ ہی نہیں گئی اسے بھی گوبر سے لیپ دے جب تک میں بھوجن کر لوں پھر ذرا آرام کر کے چلوں گا ہاں یہ لکڑی چیر دینا خلیحان میں چار کھنچی بھوسا پڑا ہے اسے بھی اٹھا لانا اور بھسول میں رکھ دینا دکھی فوراً حکم کو تعمیل کرنے میں لگ گیا دوار پر جھاڑو لگائی بیٹھک کو گوبر سے لیپا تب تک بارہ بج گئے پنڈت جی بھوجن کرنے چلے گئے دکھی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اسے بھی زور کی بھوک لگی پر وہاں کھانے کو کیا دھرا تھا گھر یہاں سے میل بھر تھا وہاں کھانے چلا جائے تو پنڈت جی بگڑ جائیں بیچارے نے بھوک دبائی اور لکڑی پھاڑنے لگا لکڑی کی موٹی سی گانٹ تھی جس پر پہلے ہی کتنے بھکتوں نے اپنا زور آزما لیا تھا وہ اسی دم کھم کے ساتھ لوہے سے لوہا لینے کی تی کے لیے تیار تھے دکھی گھاس چھیل کر بازار لے جاتا تھا پر لکڑی چیرنے کا اسے ابھیاس نہ تھا گھاس اس کے کھرپے کے سامنے سر جھکا دیتی تھی یہاں کس کس کر کلہاڑی کا بھرپور ہاتھ لگاتا پر اس گانٹ پر نشان تک نہ پڑتا تھا کلہاڑی الٹ جاتی پسینے میں تر تھا ہانفتا تھا تھک کر بیٹھ جاتا پھر اٹھتا آنکھوں تلے اندھیرا ہو رہا تھا تتلیاں اڑ رہی تھی پھر بھی اپنا کام کیے جاتا تھا سر میں چکر آ رہے تھے اگر ایک چلم تمباکو پینے کو مل جاتی تو شاید کچھ طاقت آتی اس نے سوچا یہاں چلم اور تمباکو کہاں ملے گی براہمنوں کا پورا ہے براہمن لوگ ہم نیچ جاتوں کی طرح تماکو تھوڑے ہی پیتے ہیں سہسا اسے یاد آیا کہ گاؤں میں ایک گونڈ رہتا ہے اس کے یہاں ضرور چلم تماخو ہوگی ترنت اس کے گھر دوڑا خیر محنت سفل ہوئی اس نے تماخو بھی دی اور چلم بھی پر وہاں آگ نہ تھی دکھی نے کہا آگ کی چنتا نہ کرو بھائی میں آتا ہوں پنڈت جی کے گھر سے مانگ لوں گا وہاں تو ابھی رسوئی بن رہی تھی یہ کہتا ہوا وہ دونوں چیزیں لے کر چلا آیا اور پنڈت جی کے گھر میں بروٹھے کے دوار پر کھڑا ہو کر بولا مالک رچک آگ مل جائے تو چلم پی لیں پنڈت جی بھوجن کر رہے تھے پنڈتائن نے پوچھا یہ کون آدمی آگ مانگ رہا ہے پنڈت ارے وہی سسرا دکھیا چمار ہے کہا ہے تھوڑی سی لکڑی چیر دے آگ تو ہے دے دے پنڈتائن نے بھویں چڑھا کر کہا تمہیں تو جیسے پوتھی پتروں کے پھیر میں دھرم کرم کسی بات کی سدھی ہی نہیں رہی چمار ہو دھوبی ہو منہ اٹھائے گھر میں چلا آئے ہندو کا گھر نہ ہوا سرائے ہو گئی کہہ دو داڑھی زار سے چلا جائے نہیں تو اسی لواٹھی سے منہ جھلس دوں گی آگ مانگنے چلے ہیں پنڈت جی نے اسے سمجھا کر کہا بھیتر آ گیا تو کیا ہوا تمہاری کوئی چیز تو نہیں چھوئی دھرتی پوتر ہے جراسی آنکھ کیوں نہیں دے دیتی کام تو ہمارا ہی کر رہا ہے کوئی لانیا یہی لکڑی پھاڑتا تو کم سے کم چار آنے لیتا پنڈتائن نے گرج کر کہا وہ گھر میں آیا کیوں پنڈت نے ہار کر کہا سسرے کا اباگ تھا اور کیا پنڈتائن اچھا اس بخت تو آگ دیے دیتی ہوں لیکن پھر جو اس طرح کوئی گھر میں آئے گا تو اس کا منہ ہی جلا دوں گی دکھی کے کانوں میں ان باتوں کی بھنک پڑ رہی تھی پچھتا رہا تھا ناہک آیا سچ تو کہتی ہیں پنڈت کے گھر میں چمار کیسے چلا آئے بڑے پوتر ہوتے ہیں یہ لوگ تبھی تو سنسار پوچھتا ہے تبھی تو اتنا مان ہے بھر چمار تھوڑے ہی ہیں اسی گاؤں میں بوڑھا ہو گیا مگر مجھے اتنی بھی عقل نہ آئی اس لیے جب پنڈتائن آگ لے کر نکلی تو وہ مانو سورگ کا وردان پا گیا دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پر ماتھا ٹیکتا ہوا بولا پنڈتائن ماتا مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ گھر میں چلا آیا چمار کی عقل ہی تو ٹھہری اتنے مورکھ نہ ہوتے تو لات کیوں کھاتے پنڈتائن چمٹے سے پکڑ کر آگ لائی تھی پاؤں ہاتھ کی دوری سے گونگٹ کی آڑ سے دکھی کی طرف آنکھ پھینک دی آنکھ کی بڑی چنگاری دکھی کے سر پر پڑ گئی جلدی پیچھے ہٹ کر سر کو جھونٹے دینے لگا اس نے من میں کہا یہ ایک پوتر برامن کے گھر کو اپوتر کرنے کا پھل ہے بھگوان نے کتنی جلدی پھل دے دیا اسی سے تو سنسار پنڈتوں سے ڈرتا ہے اور سب کے روپے مارے جاتے ہیں براہمن کے روپے کوئی مار تو دیکھے بھلا گھر بھر کا ستیہ ہو جائے پاؤں گل گل کر گرنے لگیں باہر آ کر اس نے چلم پی اور پھر کلہاڑی لے کر جٹ گیا کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگی اس پر آنکھ پڑ گئی تو پنڈتائن کو اس پر کچھ دیا آ گئی پنڈت جی بھوجن کر کے اٹھے تو بولی اس چمروا کو بھی کچھ کھانے کو دے دو بیچارہ کب سے کام کر رہا ہے بھوکھا ہوگا پنڈت جی نے اس پرستاو کو ویوہارک ویوہارکر سے سمجھ کر پوچھا روٹیاں ہیں پنڈتائن دو چار بچ جائیں گی پنڈت دو چار روٹیوں میں کیا ہوگا چمار ہے کم سے کم سیر بھر چڑھا جائے گا پنڈتائن کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی ارے باپ رے سیر بھر تو پھر رہنے دو پنڈت جی نے اب شیر بن کر کہا کچھ بھوسی چوکر ہو تو آٹے میں ملا کر دو ٹھو لٹس ٹھوک دو سالے کا پیٹ بھر جائے گا پتلی روٹیوں سے نیچوں کا پیٹ نہیں بھرتا انہیں تو جوار کا لٹ چاہیے پنڈتائن نے کہا اب جانے بھی دو دھوپ میں کون مرے دکھی نے چلم پی کر پھر کلہاڑی سنبھالی دم لینے سے ذرا ہاتھوں میں طاقت آ گئی تھی کوئی آدھ گھنٹے تک پھر کلہاڑی چلاتا رہا پھر بے دم ہو کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اتنے میں گونڈ آ گیا بولا کیوں جان دیتے ہو بوڑھے دادا تمہارے پھاڑے یہ گانٹ نہ پھٹے گی ناحق ہلکان ہوتے ہو دکھی نے ماتھے کا پسینہ پہنچ کر کہا ابھی گاڑی بھر بھونسا ڈھونا ہے بھائی گونڈ کچھ کھانے کو ملا کہ کام ہی کرانا جانتے ہیں جا کے مانگتے کیوں نہیں دکھی کیسی باتیں کرتے ہو چکھری بامن کی روٹی ہم کو پچے گی کا گونڈ پچنے کو پچ جائے گی پہلے ملے تو مونچھوں پر تاؤ دے کر بھوجن کیا آرام سے سوئے تمہیں لکڑی پھاڑنے کا حکم لگا دیا زمیندار بھی کچھ کھانے کو دیتا ہے حاکم بھی بیگار لیتا ہے تو تھوڑی بہت مجوری دے دیتا ہے یہ ان سے بھی بڑھ گئے اس پر دھرماتما بنتے ہیں دکھی دھیرے دھیرے بولو بھائی کہیں سن نہ لے آفت آ جائے گی یہ کہہ کر دکھی پھر سنبھل پڑا اور کلہاڑی کی چوٹ مارنے لگا چکھوری کو اس پر دیا آ گئی آ کر کلہاڑی ہاتھ سے چھین لی اور کوئی آدھ گھنٹے خوب کس کس کر کلہاڑی چلائی پر گانٹھ میں ایک درار بھی نہ پڑی تب اس نے کلہاڑی پھینک دی اور یہ کہہ کر چلا گیا تمہارے پھاڑے یہ نہ پھٹے گی جان بھلے نکل جائے دکھی سوچنے لگا بابا نے یہ گانٹھ کہاں رکھ چھوڑی تھی کہ پھاڑے بھی نہیں پھٹتی کہیں درار تک تو پڑتی نہیں میں کب تک اسے چیرتا رہوں گا ابھی گھر پر سو کام پڑے ہیں کار پروجن کا گھر ہے ایک نہ ایک چیز گھٹی ہی رہتی ہے پر انہیں اس کی کیا چنتا چلوں جب تک بھونسا ہی اٹھا لاؤں کہہ دوں گا بابا آج تو لکڑی نہیں پھٹی کل آ کر پھاڑ دوں گا اس نے جھواں اٹھایا اور بھونسا ڈھونے لگا کھلیان یہاں سے دو پھرلانگ کم نہ تھا اگر جھوا خوب بھر بھر کر لاتا تو کام جلد ختم ہو جاتا لیکن پھر جھوے کو کون اٹھاتا اکیلا بھرا ہوا جھوا اس سے نہ اٹھ سکتا تھا اس لیے تھوڑا تھوڑا لاتا تھا چار بجے کہیں بھونسا ختم ہوا پنڈت جی کی نیند بھی کھلی منہ ہاتھ دھویا پان کھایا اور باہر نکلے دیکھا تو دکھی جھوے پر سر رکھ کر سو رہا ہے زور سے بولے ارے دکھیا تو سو رہا ہے لکڑی تو ابھی تک جیوں کی تیوں پڑی ہوئی ہے اتنی دیر تک کیا کرتا رہا مٹھی بھر بھونسا میں سنجھا کر دی اسی پر سو رہا ہے اٹھا لے کلہاڑی اور لکڑی کو پھاڑ ڈال تج سے ذرا سی لکڑی نہیں پھٹتی پھر سائت بھی ویسی ہی نکلے گی مجھے دوش مت دینا اسی سے کہا ہے کہ نیچ کے گھر کھانے کو ہوا اور اس کی آنکھ بدلی دکھی نے پھر کلہاڑی اٹھائی جو باتیں پہلے سے سوچ رکھی تھیں وہ سب بھول گئی پیٹ پیٹھ میں دھنسا جاتا تھا آج سویرے جلپان تک نہ کیا تھا اوکاش ہی نہ ملا اٹھنا بھی پہاڑ معلوم ہوتا تھا جی ڈوبا جاتا تھا پر دل کو سمجھا کر اٹھا پنڈت ہیں کہیں سائد ٹھیک نہ وچارے تو ستیہ ناش ہی ہو جائے گا جبھی تو سار میں اتنا مان ہے سائت ہی کا تو سب کھیل ہے جسے چاہیں بگاڑ دیں پنڈت جی گانٹھ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بڑھاوا دینے لگے ہاں مار کس کے اور مار کس کے مار ابھی زور سے مار تیرے ہاتھ میں جیسے دم ہی نہیں ہے لگا کس کے کھڑا سوچنے کیا لگ جاتا ہے ہاں بس پھٹا ہی چاہتی ہے دے اسی درار میں دکھی اپنے ہوش میں نہ تھا نہ جانے کون سی گپت شکتی اس کے ہاتھوں کو چلا رہی تھی وہ تھکن بھوک کمزوری سب مانو بھاگ گئی اسے اپنے باہو بل پر سوئم آشچر ہو رہا تھا ایک ایک چوٹ وجر کی طرح پڑتی تھی آدھ گھنٹے تک وہ اسی انماد کی دشا میں ہاتھ چلاتا رہا یہاں تک کہ لکڑی بیچ سے پھٹ گئی اور دکھی کے پیاسا تھکا ہوا شریر جواب دے گیا پنڈت جی نے پکارا اٹھ کے دو چار ہاتھ اور لگا دے پتلی پتلی چیلیاں ہو جائے دکھی نہ اٹھا انہوں نے بھی اب اسے دکھ کرنا اچت نہ سمجھا پنڈت جی نے بھیتر جا کر بوٹی چھانی شوچ گئے کیا اور پنڈتائی بانا پہن کر باہر نکلے دکھی اب تک وہیں پڑا ہوا تھا زور سے پکارا ارے کیا پڑے ہی رہو گے دکھی چلو تمہارے ہی گھر چل رہا ہوں سب سامان ٹھیک ٹھیک ہے نا دکھی پھر بھی نہ اٹھا اب پنڈت جی کو کچھ شنکا ہوئی پاس جا کر دیکھا تو دکھی اکڑا پڑا ہوا تھا بد حواس ہو کر بھاگے اور پنڈتائن سے بولے دکھیا تو جیسے مر گیا پنڈتائن حق پکا کر بولی وہ تو ابھی لکڑی چیر رہا تھا نا پنڈت ہاں لکڑی چیرتے چیرتے مر گیا اب کیا ہوگا پنڈتائن نے شانت ہو کر کہا ہوگا کیا چمرونے میں کہلا بھیجو مردہ اٹھا لے جائیں ایک کھڑ بھر میں گاؤں پورے کو خبر ہو گئی پورے میں براہمنوں کی ہی بستی تھی کیول ایک گھر گونڈ کا تھا لوگوں نے ادھر کا راستہ چھوڑ دیا کنویں کا راستہ ادھر ہی سے تھا پانی کیسے بھرا جائے چمار کی لاش کے پاس سے ہو کر پانی بھرنے کون جائے ایک بڑھیا نے پنڈت جی سے کہا اب مردہ پھینکواتے کیوں نہیں کوئی گاؤں میں پانی پیے گا یا نہیں ادھر گونڈ نے چمرونے میں آ کر سب سے کہہ دیا خبردار مردہ اٹھانے مت جانا ابھی پولیس کی تحقیقات ہوگی دل لگی ہے کہ ایک غریب کی جان لے لی پنڈت ہوں گے تو ہوں گے اپنے گھر کے لاش اٹھاؤ گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے اس کے بعد ہی پنڈت جی پہنچے پر چمرونے کا کوئی آدمی لاش اٹھا جانے کو تیار نہیں ہوا ہاں دکھی کی استری اور کنیا دونوں ہائے ہائے کرتی وہاں چلی اور پنڈت جی کے دوار پر آ کر سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی اس کے ساتھ دس پانچ اور چمارنے بھی تھی کوئی روتی تھی کوئی سمجھاتی تھی پر چمار ایک بھی نہ تھا پنڈت جی نے چماروں کو بہت دھمکایا سمجھایا منت بھی کی پر چماروں کے دل پر پولیس کا روپ چھایا ہوا تھا ایک بھی نہ من کا آخر نراش ہو کر لوٹ آئے آدھی رات تک رونا پٹنا جاری رہا دیوتاؤں کا سونا مشکل ہو گیا پر لاش اٹھانے کوئی چمار نہ آیا اور براہمن چمار کی لاش کیسے اٹھاتے بھلا ایسا کسی شاستر پران میں لکھا ہے کہیں کوئی دکھا دے پنڈتائن نے جھنجلا کر کہا ان ڈائنوں نے تو کھوپڑی چاٹ ڈالی سبھی کا گلا بھی نہیں تھکتا پنڈت نے کہا رونے دو چڑیلوں کو کب تک روئیں گی جیتا تھا تو کوئی بات نہ پوچھتا تھا مر گیا تو کولاحل مچانے کے لیے سب کی سب آ پہنچی پنڈتائن چمار کا رونا منہوس ہے پنڈت ہاں بہت منہوس پنڈتائن ابھی سے درگند اٹھنے لگی پنڈت چمار تھا سسرا کہ نہیں کھاد کھاد کسی کا وچار ہے ان سبوں کو پنڈتائن ان سب کو گھن بھی نہیں لگتی پنڈت بھرسٹ ہیں سب کے سب رات تو کسی طرح کٹی مگر سویرے بھی کوئی چمار نہ آیا چمارنے بھی رو پٹ کر چلی گئیں درگند کچھ کچھ پھیلنے لگی پنڈت جی نے ایک رسی نکالی اس کا فندا بنا کر مردے کے پیر میں ڈالا اور پھندے کو کھینچ کر کس دیا ابھی کچھ کچھ دھندلا تھا پنڈت جی نے رسی اور پھندے کو کھینچ کر کس دیا اور لاش کو گھسیٹنا شروع کیا گاؤں کے باہر تک لاش گھسیٹ کر لے گئے وہاں سے آ کر ترنت اسنان کیا درگا پاٹ کیا اور گنگا جل پورے گھر میں چھڑکا ادھر دکھی کی لاش کو کھیت میں گیدڑ گدھ کتے اور کوے نوچ رہے تھے یہی جیون پرینت کی بھکتی سیوا اور نشٹھا کا پرسکار تھا